مدینہ منورہ کا ایک باشندہ کہتا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فجر میں سورہ قاف اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے سنا حدیث نمبر سولہ سو اڑتیس مثنط احمد